وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بننے والا اس کے سوا کسی کی بندگ ناؤ تو کہاں اونہ جاتے ہو